اور بے شک جتنی ہیں ایک ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا اسے ان کے کموہے کی خبر ہے